اسنی عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا ایک پل مارنی سے پہلے پھر جب سلمان نے تخت کو اپنی پاس رکھا دیکھا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے کاکا مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنی بھلے کو شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ ہے سب خوبیوں والا